اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اونتھا چلا دیتا ہے